اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب آنے والا نہیں اور اگر وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے تو کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں